جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے